کناعت کا تاج پہنیں اللہ تعالیٰ نے جن کو غریب بنایا ہے وہ مالداروں سے افضل ہیں وہ مالداروں سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے اور انبیاء علیہم السلام کے طریقے پر ہیں وہ اپنی آنکھوں میں لالچ محرومی اور سوال کی ذلت نہ بھریں اپنے سر پر کنات کا تاج رکھیں عید کے دن نئے کپڑے بالکل ضروری نہیں ہیں بچوں کے لیے نئے جوتے ہرگز ہرگز ضروری نہیں ہیں اس لیے ان چیزوں کا غم نہ کھائیں اور نہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ سے شکوا لائیں پیوند لگے کپڑوں میں جو عزت اور شان ہے وہ ریشم کے لباس میں نہیں ہے کسی کو اس بات پر نہ کوسیں کہ وہ ہمیں کیوں نہیں دیتا اور نہ اپنے بیوی بچوں کو کسی کے مال پر نظر کرنے دیں قناعت اور استغنا کا تاج پہنیں اور قبر کی مٹی کو یاد رکھیں رب کعبہ کی قسم دنیا انہی لوگوں کو ستاتی ہے جو موت اور قبر کو بھول جاتے ہیں اور جو لوگ موت اور قبر کو یاد رکھتے ہیں یہ دنیا ان کے قدموں پر گرتی ہے عید کا ایک دن بھی گزر جائے گا چاروں طرف دنیا کے میلے دیکھ کر اپنی فقیری کو داغدار نہ ہونے دیں صدقہ فطر پاکی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو فرض فرمایا تاکہ روزہ دار فضولیات اور بےحودگی کی باتوں سے پاک ہو جائیں اور تاکہ عید کے خوشی والے دن میں مسکینوں کے کھانے کا بندوبست ہو جائے چنانچہ جس نے عید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر ادا کر دیا تو یہ اس کے روزوں کو پاک کرنے والا مقبول صدقہ ہوگا اور جس نے نماز کے بعد ادا کیا تو یہ عام صدقات کی طرح ایک صدقہ ہوگا یعنی صدقہ فطر تو اگرچہ ادا ہو جائے گا لیکن تاخیر کی وجہ سے وہ اجر و ثواب اور فضائل نہ مل پائیں گے جو نماز عید کی ادائیگی سے قبل صدقہ فطر ادا کرنے سے حاصل ہوتے ہیں صدقہ الفطر خاص ملاقات عید الفطر کے دن مسلمانوں کے لیے دو بڑی خوشیاں ہیں ایک یہ کہ اس دن اللہ تعالیٰ صدقۃ الفطر قبول فرماتا ہے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مال عطا فرما کر بھی پھر اس میں سے کچھ اپنے نام پر قبول فرما لے اور اسے ہماری آخرت کے لیے محفوظ فرما دے اس لیے عید کے دن پہلا کام صدقت الفطر ادا کرنا ہے دل کی خوشی کے ساتھ خوب زیادہ سے زیادہ صدقت الفطر اپنی طرف سے اور اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے ادا کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائی دوسری خوشی مسلمانوں کے اجتماع میں اللہ تعالیٰ کے حضور دو رکعت نماز ادا کرنے کی ہے اللہ اکبر کبیرہ رمضان المبارک میں محبوب کی خاطر بھوکے پیاس رہنے والے عاشقوں کو آج ایک خاص ملاقات پر بلایا گیا ہے یہ خاص ملاقات ہے عید کی نماز اس لیے صبح اٹھ کر خوب اچھی طرح نہا لیں پاک صاف ہو جائیں اپنے لباس میں سے جو اچھا ہو وہ زیب تنگ کریں خوشبو لگائیں مسواک کر کے منہ کو معطر کریں جو عطر میسر ہو وہ لگائیں سرما اور امامہ سے زینت حاصل کریں الغرض محبوب سے خصوصی ملاقات کی خوب اچھی طرح تیاری کر کے جلدی جلدی عیدگاہ پہنچ جائیں پہلی صف میں امام صاحب کے بہت قریب کیونکہ آج خاص نماز ہے اور خاص ملاقات ایسا نہ ہو بچوں کی انگلیاں پکڑتے قیمتی جوتیاں سنبھالتے اور لوگوں کی خاطر پہنے گئے کپڑوں کو سنوارتے ہماری عید کی نماز سڑک پر ادا ہو رہی ہو صدقہ فطر رمضان کی عبادت کی کمی کو کی تلافی صدقہ فطر واجب ہے یہ مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کا انعام ہے کہ اللہ پاک ان سے کچھ مال قبول فرمائے یہ رمضان کی عبادت میں کمی کو کی تلافی اور ازالے کا ذریعہ ہے اسے دل کی خوشی اور اپنی استطاعت کے مطابق جلد ادا کرنا چاہیے ہمارا عظیم مالک اور رب ہم سے کچھ مال قبول فرمائے یہ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اللہ پاک کے لیے تو جان اور جسم کا ہر ذرہ قربان عید کے دن کی تیرہ سنتیں عید الفطر مسلمانوں کی ایک دینی خوشی ہے یہ کرسمس دیوالی ہولی اور بیساکھی جیسا کوئی بدمست تہوار نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں ایک امتیازی شان عطا فرمائی ہے اس لیے مسلمانوں کی عبادات بھی امتیازی شان رکھتی ہیں اور ان کی خوشیاں بھی شیطان نے ہر مذہب کی عبادات میں ڈھول باجے اور دوسری خرافات شامل کر دی ہیں مگر اسلامی عبادات اصلاح شیطان کی ملاوٹ سے محفوظ محفوظ ہیں نماز روزہ حج زکوٰۃ اور جہاد ہر عبادت خالص ہے باوقار ہے اور اخلاق کی تعمیر کرنے والی ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک سچا اور برق دین صرف دین اسلام ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بحثت کے بعد اسلام کے علاوہ اور کوئی راستہ مقبول نہیں ہے دنیا بھر کے دشمنان اسلام مسلمانوں کی امتیازی شان کو ختم کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں دوسری طرف کچھ نادان مسلمانوں نے بھی عید اپنی عید کو کافروں کے تہواروں کی طرح لباس کی نمائش ہلڑ بازی شور شرابے اور بدمستی کا دن سمجھ لیا ہے کاش مسلمانوں کو یاد رہے کہ وہ خیر امت ہیں اور انہیں پوری انسانیت تک پیغام ہدایت پہنچانے کے لیے بھیجا گیا ہے مسلمان کبھی بھی شیطان اور وقت کا پجاری نہیں ہو سکتا مسلمان دراصل ان نظریات کا نام ہے جو آسمانوں کے اوپر سے انسانوں کے رب نے نازل فرمائے ہیں عبادت کا وقت ہو تو مسلمان تب بھی مدینہ منورہ کی طرف دیکھتا ہے اور حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ پوچھتا ہے اور جب خوشی کا وقت ہو تب بھی مسلمان مدینہ منورہ ہی سے خوشی منانے کا طریقہ سیکھتا ہے مدینہ منورہ سے ملنے والی ہدایات کی روشنی میں حضرات علماء کرام نے عید کے دن کے لیے تیرہ سنت ذکر فرمائی ہیں وہ یہ ہیں نمبر ایک شرح کے موافق اپنی آرائش کرنا نمبر دو غسل کرنا نمبر تین مسواک کرنا نمبر چار حسب طاقت اچھے کپڑے پہننا نمبر پانچ خوشبو لگانا نمبر چھ صبح کو جلدی اٹھنا نمبر سات عیدگاہ میں بہت جلد جانا نمبر آٹھ عید الفطر میں صبح و کے بعد عید گاہ میں جانے سے پہلے کوئی میٹھی چیز کھانا اور عید الاضحیٰ میں نماز عید کے بعد اپنی قربانی کے گوشت میں سے کھانا مستحب ہے نمبر نو عید الفطر میں عیدگاہ جانے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا نمبر دس عید کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا بغیر عضو شہر کی مسجد میں نہ پڑھنا نمبر گیارہ ایک راستے سے عیدگاہ میں جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا نمبر بارہ عیدگاہ جاتے ہوئے راستے میں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمد عید الفطر میں آہستہ آہستہ کہتے ہوئے جانا اور عید الاضحیٰ میں بلند آواز سے کہنا نمبر تیرہ سواری کے بغیر پیدل عیدگاہ میں جانا